نحمد ونسلم ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وصل عليه السلام عليكم خواتین حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے مجھے یقین ہے ناظرین اس بات پر امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو اس ایوان کا اور اس پروگرام کا بہت ہی بے صبری سے انتظار ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جس موضوع کی اور جس بحث کی ابتدا ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی آج انشاءاللہ اسی موضوع کو اور اسی مباحثے کو ایک بار پھر ہم گے اس معاشرے میں ایک سوال لوگوں کی زبانوں پر اٹھتا ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سوال بہت سی زبانوں پر آ کر الفاظوں کا پیراہن اختیار نہیں کر پاتا اور دوبارہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں ہی رہ جایا کرتا ہے اور بہت سی زبانوں پر وہ سوال اٹھتا ہے اور الفاظوں کے پیراہن کے ساتھ لوگوں کی سماعتوں میں جاتا ہے اور لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ کر اب کسی اور طرف جو ہے رخ اختیار کر چکے ہیں میں جس موضوع اور جس بحث کی طرف ناظرین آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایک بار پھر آپ نے ٹکر بھی کیوں ٹی وی پر دیکھا اور وہ موضوع در اصل یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے پچھلے پروگرام میں اور اس ایوان میں جس انداز سے آپ نے شمولیت اختیار کی اور آپ کی آرا پوری دنیا نے سنی اور جس انداز سے آپ کی آواز سارے زمانے کی سزا بنی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ اس دور کے اندر بھی اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنا بہت ضروری بھی ہے بلکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کیونکہ اب ماشاء اللہ جس میچ پہ آ چکا ہے کہ جہاں پر ہم اخلاقی پستی کا بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں اور جس انداز سے ہم اپنی تہذیب اپنے کلچر اپنے کسٹمز اپنے تمدن سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں ممکن ہے ناظرین اور یہ یقینی بات ہے کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد شاید یہ معاشرہ جو ہے بہت زیادہ افراد و تفریح کا شکار ہو جائے اور نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ ہم لوگ ایک ماتم کر رہے ہوں گے کہ ہم نے وہ سب کچھ کیوں چھوڑ دیا ہے اور اپنی مرکزیت سے ہم کیوں اڑ گئے ہیں اگر ہم اپنی مرکزیت کو تھام کر رکھتے تو شاید یہ نہ ہوتا لیکن ناظرین جب قوموں میں باعث ہوا کرتی ہے قوموں میں جب موبائل سے ہوا کرتے ہیں جب افراد آپس میں بیٹھ کے کسی موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں تو وہ گفتگو دراصل ہمارے ذہنوں کو وسعت دیا کرتی ہے ہمارے ذہنوں کو کھولا کرتی ہے اور ہمیں بتایا کرتی ہے کہ ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمیں صحیح کر لینا چاہیے اور اگر ہم نے کوئی صحیح کام کیا ہے تو پھر اس صحیح کام پہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی خود ترغیب کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت واضح طور پر کلام پاک میں فرما دیا ہے کہ تم چاہو تو ایک ایک دو دو تین تین یا چار چار بیویاں کر لو اگر تم عدل کر سکو تو ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں جہاں ہم پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں جہاں ہم ہندوستان کے معاشرے کی بات کرتے ہیں جہاں ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں وہاں پر اگر کسی زبان پہ یہ بات آ جائے کہ میں ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتا ہوں تو معاشرہ اس کو بہت حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے بہت ہیچ نگاہوں سے دیکھتا ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نفسانی خواہشات کا اسیر ہے اور اسے صرف اور صرف اپنے نفس کی تسکین چاہیے یہ معاشرے کا ناظرین ایک عمومی رویہ اور شخص کے بارے میں ہے لیکن اگر ہم عرب کی بات کریں تو وہاں پر تو یہ روایت عام ہے کہ وہاں پر ایک سے زائد شادیاں یعنی تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے بہت عام ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنی تبدیلی کیوں کر ہے مسلمان وہاں کے بھی ہیں مسلمان یہاں کے بھی ہیں وہاں پر بھی کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے یہاں پر بھی کلمہ طیبہ کی سدائیں بلند ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کلام پاک پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہاں پر بھی کلام پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں کے رویوں میں اور وہاں کے مزاج میں اتنا فرق کیوں ہے یہاں کے مرد جو ہیں ان کی ذہنیت اتنی مختلف کیوں اور یہاں کی خواتین کی ذہنیت اتنی مختلف کیوں اور وہاں کی خواتین اور وہاں کے مردوں کی اتنی ذہنیت مختلف کیوں ہے ناظرین ہم یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہمارے یہاں اب خواتین کی تعداد جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کچھ فیکشن فیڈنس آپ کے سامنے پیش کیے تھے جو بہت ہی حد تک اب بھیانک صورتحال اختیار کر چکے ہیں کہ ستاسی لاکھ بچیاں ایسی ہیں جو تیس برس سے اوپر جا چکی ہیں اور اب ان کے یہاں رشتوں کی امید مکمل طور پر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سوال اس پورے معاشرے سے ہے ساڑھے سولہ کروڑ کی اس پاکستانی عوام کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ خواتین ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ علامات قیامت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ پچاس پچاس خواتین کی کفالت کرے گا جب ایک سسٹم ایک توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے تو ہم اس سے سر کے نظر کیوں کرتے ہیں آج ایک بار پھر میں اس ایوان میں اسی موبائل کو تسلسل دینے جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ ہمیں جوائن بھی کریں گے اپنی آرا کا اظہار بھی کریں گے آپ مرد ہیں یا آپ خاتون ہیں آپ کی ایک شادی یا ابتدائی شادیاں ہوئی ہیں یا آپ متمنی ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا فیصلہ کر چکے ہیں یا پس و پیش ہے فیصلہ کرنے میں آئیے ہمیں اس ایوان میں جوائن کریں اور مجھ سے گفتگو کریں مفتی صاحب سے گفتگو کریں اور اس ایوان کے ذریعے سے مثبت انداز سے اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں اور بتلائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں پہلے آپ کا تعلق اپنے مہمان سے ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے آپ ماشاء اللہ ملتان سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ملتان کے چند ایک ممتاز خورہ میں آپ کا نام ماشاء اللہ آتا ہے محترم جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ناظرین تشریف رکھتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں فلسفے پہ ماشاء اللہ بڑا عبور ہے بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں بہت شکریہ ان کیو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں میرے اس ایوان کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی عامر صاحب آخر میں تشریف فرما ہے آج ناظرین تھوڑا سا مختلف ہم نے سلسلہ رکھا ہے اس فورم کا اس ایوان کا جو ہے اس سے تھوڑی سیٹ کی بات ہوگی کیونکہ سماجی حوالوں سے یا یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرتی حوالوں سے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آیا کرتے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس شخصیت کے ذریعے وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے پہنچائیں ڈاکٹر نازر حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے گزشتہ بیس برسوں سے یورپ میں مقیم ہے بالخصوص سے جرمنی میں آپ نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے آج کل ماشاء اللہ کیو ٹی وی کے ریسرچ سینٹر میں بینگ ریسرچ اسکالر جو ہے کام کر رہے ہیں اور کیوں سی وی پہ ان کی تقریباً سات آن ایئر ہو چکی جس میں شہد اور اسلام جدید سائنس اور جنگی وائرس جو ہے بہت زیادہ پاپولر ہوئے ان سے ان شاء اللہ گفتگو رہے گی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس حوالے سے کیا کہتی ہیں سماجیات کی جو ماہرین ہیں ان سے جو انٹریکشن رہا ہے ان کا یہ کس طرح سے ان تمام باتوں کو دیکھیں گے ان شاء اللہ مائن صاحبان کے دروازے آپ کے لیے کھولوں گا نازی یاد رہے کہ موبائل سے ہمیں فور بھی ہوتا ہے موبائل میں اگینسٹ کی جو رائے ہوتی ہے وہ بھی آیا کرتی ہے موبائل میں موافقت مخالفت یہ تمام باتیں آیا کرتی ہیں لیکن مقصد یہ نہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک موبائل باقاعدہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ آپ آ کے موافقت یا مخالفت کی رائے دیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو آپ کے سامنے ہیں آپ آ کر اس پر بات کریں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں ایک سے زائد شادیاں کیا ہمارے مسائل کا حل ہے کیا جو متعلقہ خواتین بیوائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کی راہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ حائل ہے کہ ہم نے دراصل اپنی روایتوں کو اپنی تہذیب کو اپنے تمدن کو اور احکامات کو چھوڑ دیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر جس انداز سے اب پستی کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسفلا سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق کر چکے ہیں ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ جو ہے یا معاملہ جو ہے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ معاشرہ کے جہاں پر بہت زیادہ خواتین کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے یہ معاملہ جو ہے ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بدکاری کا افریق اب ہمیں اپنے شکنجے میں لے چکا ہے کاش شاید بلکہ یقین نن یہ ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ بدکاری جو ہے ہمیں جس طرح سے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں یہ مسئلہ جو ہے ہمیں انشاءاللہ ان تمام معاملات سے نجات دلا دے گا بہرحال اس میں انشاءاللہ شاء اللہ گفتگو آپ سے رہے گی قاری صاحب آپ کو مفتی صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام عرض کرتا ہوں اور تلاوت کلام پاک سے ابتدا کرتے ہیں

سر من اللہ ناظرین بس اب اس ایوان میں ہم دوبارہ اس موضوع کی ابتدا کرنے والے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر حضرات آپ کا میزبان محمد جنید اقبال ایک بار پھر آپ کی ٹرانسمیشن نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج اس ایوان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں میں انشاءاللہ اس ایوان میں آپ کے پرسپشن آپ کی رائے ضرور شامل کروں گا لیکن پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء آپ کی کال شامل کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کیا بلکہ بات کو تسلسل دیں گے پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اور ابتدان گفتگو کے بعد جس انداز سے پوری دنیا سے لوگوں کی رائے آئی اور لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایک بہرحال ایک بڑا مائنڈ بلوئنگ تھا وہ سلسلہ نکاح کے مقاصد پہ مختصر بات کرتے ہیں کہ نکاح کے جو مقاصد ہیں اس کو کیسے دیکھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنید بھائی پچھلے ہفتے ہم نے فقط نکاح کے تعارف پر ہی گفتگو کی تھی نکاح کے مقاصد کی جہاں تک بات ہے شریعت اسلامیہ میں نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور خصوصی تاکید کی گئی ہے اس کے جو مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ عصمت اور عفت کا حصول پاکیزگی کا کہ انسان گناہوں سے بچ سکے ٹھیک اسی طرح ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اولاد کا حصول پھر اسی طرح یہ مقصد بھی نکاح کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سکونت حاصل کرے اسی طرح یہ مقصد بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ باہمی محبت اور مبدت پیدا ہو ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا مثال کے طور پہ سورہ نکاح میں سورہ نسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائے اہلکم انتدال محسنین غیر مصافحین کہ جو بھی محرمات ہیں ان کے علاوہ باقی اور تو تمہارے لیے بطور نکاح حلال ہیں ہاں۔ مال کے بدلے یعنی مہر ادا کر کے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے محسنین غیر الصافین احسان حاصل کرتے ہوئے پاکیزگی حاصل کرتے ہوئے نہ کہ مستی نکالنا تو یہ قرآن حکیم نے نکاح کو اس کے مقصد کے ساتھ ذکر کیا احسان کہا جاتا ہے قلعے کو کہ بندہ جب نکاح کے قلعے میں آ جاتا ہے تو شیطان کے رفارض سے بچ جاتا ہے پاک دامانی عفت اور عصمت کا حصول ہوتا ہے ان نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ غذا تجل ابدا فقدست تک مطلب الدین کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو وہ اپنے نصف دین کو مکمل کر لیتا ہے کیونکہ جنسی میلان اکثر گناہوں کا باعث بنتا ہے پھر قرآن حسین اللہ تبارک کا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نسا حکم ہر سب کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو یہاں پہ اس میں اشارہ ہے حصول اولاد کی طرف جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور جننے والی عورتوں سے شادی کرو تو یہ نکاح کے مقاصد میں نصوص موجود ہیں پھر اسی طرح قرآن حکیم میں یہ بھی بیان کیا گیا ایک ہی آیت میں تسکن الحا وضا اللہ بینا تم مبدتن و رحما کہ تم ان سے سکونت حاصل کرو اور اس لیے بھی نکاح مشروع ہے تاکہ تمہارے درمیان مبت باہمی الفت باہمی محبت پیدا ہو اچھا اب دیکھیں نکاح کے مقاصد میں تمام باتیں جو آپ نے واضح کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہ نکاح کو مشروط کیا آدھے دین کے مکمل ہونے سے یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کا یا مسلمان کا آزاد دین جو ہے وہ صرف اور صرف نکاح پر بیس کرنا ہے ہاں، اتنا واسط کینوس جو ہے وہ نکاح کا ہے ایک سے زائد شادیوں کا تصور جو ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ اس پہ بڑا ایک ڈبیٹ ہے ویسٹ کی طرف سے کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے کہ صاحب یہ صرف نفسانی خواہشات کے تحت جو ہے معذ اللہ دین اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ رکھا اس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں بنیادی طور پہ جو ابتدائی شادیوں کا تصور ہے شریعت اس کو کیسے دیکھتی ہے یا میں پہلے شریعت یا جو اسلام کا تصور ہے وہ پیش کر دوں پھر اس کی وجوہات پر ہم آتے ہیں اسلام کا جو ایک سے زائد شادی کے بارے میں تصور ہے جیسا کہ سورہ نسا میں ہے تم کی حماطاب رقم نسائی مسنا و سلاسا و ربا کہ تم نکاح کرو دو دو تین تین یا چار چار عورتوں سے ٹھیک تو یہ جو حکم دیا گیا یہ جو آیت ہے قرآن حکیم کی یہاں پر ایک اجازت دی جا رہی ہے ایک سے زائد نکاح کی چھ زیادہ سے زیادہ چار ہو سکتے بالکل ٹھیک ہے آرڈر نہیں کیا جا رہا پروویژن ہے پھر یہ جو ایک اجازت دی جا رہی ہے اس اجازت کو بھی مطلق نہیں رکھا بلکہ قید کیا ہے اس شرط کے ساتھ ان تم اللہ تعدل فواہدہ یعنی شرط عدل کے ساتھ کہ اگر عدل کر سکتے ہو سے زائد میں تو تو نکاح کر سکتے ہو ورنہ نہیں یعنی عدل نہ کرنے کے خوف سے جو ہے تم ایک ہی پہ جو ہے ایک ہی پہ بالکل بالکل تو یہ تو شادی کرنے کے بارے میں جو موقف ہے دین کا شریعت کا شرط عدل کے ساتھ کیا گیا اور ایک اجازت ہے اجازت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو نکاح کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کے تحت اگر ضرورت ہے ایک سے زائد شادی کرنے کی تو وہ کرے گا کر سکتا ہے یعنی حکم نہیں ہے آپشنل ہے کہ چاہو تو اختیار کر لو جی چاہو ہاں۔ تو اختیار مثال کے طور پہ اگر ایک شخص افورڈ نہیں کر سکتا فائنینشلی اس کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کو افورڈ کر سکے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ ویک ہے یا پھر وہ اپنی اولاد کی طرف صحیح تربیت اور توجہ نہیں دے سکتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس کو لازم نہیں ہے کہ وہ کرے یہ ہر ایک کی سواد دید پر ہے اجازت کا مطلب ہی یہی ہے کہ مطلب کر سکتے ہو تو کرو ٹھیک بات کو جاری رکھیں گے کیونکہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہے ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں ایک مرد جو ہے وہ میڈیکلی کیا اس بات کا مطلب کس حد تک سچ ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں جو ہے وہ کر سکتا ہے میڈیکل کیا کہتی ہے سوال سے دیکھیں جنید بھائی میڈیکل کی دنیا میں ایک شخص جو فزیکلی اور مینٹلی صحت مند ہے تو یہ یونیورسلی ریکگنائزڈ ہے کہ وہ چار عورتوں کو یا چار بیویوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی شرط یہی ہے کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی صحت مند ہو اچھا۔, اچھا دوسری اس کی ایک شخص اپنے بارے میں خود اندازہ لگا سکتا ہے اگر ایک آدمی ایک شادی کر چکا ہے اس کے پاس ایک بیوی موجود ہے تو وہ اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو اچھی طرح جانتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا میں دوسری شادی کا اہل ہوں یا نہیں اسی طرح دو والا وہ بھی اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بہتر جانتا ہے ٹھیک لہٰذا وہ تھرڈ اور اس طرح سے فورتھ تو میڈیکل تو یہ کہتی ہے کہ اپنی میڈیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کو دیکھ کر فزیکلی ہیلتھ کو دیکھ کر اپنے بارے میں خود ڈیسائڈ کیجیے بالکل صاحب یہ فرمائیے کہ جہاں ایک فضائی شادیوں کا تصور آتا ہے اور آپشنل بات ہے کہ جی چاہو تو اختیار کر لو چاہو تو نہ کرو اس میں ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کنڈیشن بھی لگا دی ہے وجوہات اس کی کیا ہے یعنی اگر میں اس طرح سے کوشچن کو کروں کہ صاحب کیا ایک ہی شادی پر استعفی نہیں کیا جا سکتا تھا اور یونیورسلی جو مطلب ہماری ایک بحث ہے کہ صاحب ایک ہی شادی جو ہے وہ کافی نہیں تھی ایک سے زائد شادیوں کا تصور کیوں تو اس کے پیچھے اگر وجوہات کا تلاش کریں تو کیا ایسی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کے بارے میں جو ہے بہت راحت سریحم جو ہے مطلب کہا بہت اچھا سوال کیا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص نہیں کر سکتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں حکم دے دیا بات یہ ہے کہ یہ ایک اجازت ہے اور آپ کے اوپر لازم نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ اجازت اگر دی ہے اسلام نے تو اس کے پیش نظر مقاصد مصلیحت موجود ہے بہت ساری انفرادی بھی اور اجتماعی مصالحت بھی موجود ہے انتظامی مصلیحت بھی موجود ہے جس کے پیش نظر یہ اجازت دی گئی ہے کہ تاکہ کوئی مسائل پیدا ہوں بعض ایسی صورتیں انسانی معاشروں میں پیدا ہوئی ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا تو انہوں نے پھر بدکاری کو ہی فروغ دیا لیکن شریعت میں آپ کو پتا ہے دین اسلام کی نیچر کیا ہے نکلِ دین خلق الخلق الاسلامی الحیا ہر ایک سسٹم کی نیچر ہوتی ہے اور اسلام اس کی نیچر ہی پورا سسٹم ہر چیز شرم و حیا پر مبنی ہے اسلام فوج کو اریانیت کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا اس لیے بعض ایسے مواقع آتے ہیں اجتماعی صورتوں میں بھی اجتماعی سطح پر بھی کہ اگر یہ دروازہ جائز طور پہ نہ کھولا جائے تو معاشرے میں اس کے ناجائز راستے شروع ہو جائے بلکہ بات آپ کی کٹتی ہے معذرت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو خود فرمان ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے وہ کرو لیکن حیا جو ہے اس کو بنیاد بنا دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے سارے معاملہ شروع ہو فف الماشی جب آدمی بے حیا ہو جائے تو جو چاہے جو چاہے کرے مزید کیا فرمائیں گے اس حوالے سے وجوہات میں اور چیزیں کیا نظر جی ہاں مثال کے طور پہ شادی کا مقصد ہے اولاد کا حصول اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد اولاد کا حصول نہیں ہوتا تو ایسا شخص کیا کرے ٹھیک کہ اگر اولاد کا حصول نہیں ہو رہا ایک آپشن تو اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد نہیں بلکہ کسی کی اولاد اڈاپٹ کر لے بالکل لیکن اپنی تو نہ ہوئی نا اڈاپٹ کر پائے اس کا اپنا خون تو نہ ہوا نا ٹھیک ہے دوسرا آپشن یہ ہے معاذ اللہ ناجائز اولاد حاصل کرے ٹھیک ہے تیسرا آپشن یہ ہے کہ اپنی بیوی کو تلاش دے اور کسی اور عورت سے شادی کرے تو کی ایک سے زائد کی اجازت نہیں ہے تو اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ پہلی بیوی کو بھی نکاح میں رکھے اس کے حقوق بھی ادا کرے اور پھر دوسری شادی کر لے اور اولاد کا بھی حصول کر لے یعنی چوتھا آپشن چار آپشن ہے اس میں سب سے اچھا آپشن یہ تھا کہ دوسری شادی سے شادی کر لے ٹھیک ہے ناجائز اولاد کا حصول یا پھر اولاد سے محروم رہ جانا جو شادی کا مقصد ہے جب مقصد ہی حاصل نہ ہوا یا پھر یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دینا صرف اس لیے کہ اولاد نہ ہوئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے بالکل ٹھیک ہے تو اسلام نے ایک ایسا راستہ ایسی ایک صورت فراہم کی اب یہ ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ضرورت ہے اس کے لیے اسلام نے اچھا، اسپیشل اگر ہم اولاد کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب تو یہاں پر ایک چیز اور بڑی خاص نظر آتی ہے کہ اگر اولاد کے مسئلے میں یہ کام ہوا تو اس سے ایک تو اولاد کا فائدہ یعنی جو فائدہ ہوا وہ اولاد کے حوالے سے ہوا کہ اولاد نہیں تھی اور اولاد ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ دوسری عورت جو آئی اس کو شیلٹر بھی تو مل گیا ممکن ہے متعلقہ ہو ممکن ہے وہ ہو ممکن ہے ہاں۔ نہیں آ رہے ہوں بالکل اس کو شیلٹر بھی تو مل گیا بالکل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اولاد کے حصول کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انسان دوسری شادی کی طرف تو نہیں جاتا وجوہات اور کیا رہ اور بھی وجوہات ہیں مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں آپ ان سے اس بارے میں ضرور ذکر کریں کہ ہر شخص کے اندر جنسی میلان ہے یہ چیز قدرتن ہر انسان کے اندر بلٹین ہے موجود ہے کہ ہر شخص کے اندر سیکس اٹیکشن ہے یہ صلاحیت موجود ہے اور یکساں نہیں ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے جیسے عرب معاشرے میں ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں اور یہ عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہاں کی آب و ہوا یا وہاں کا جو علاقائی وہ جو خطہ ہے وہاں کی جو خوراک ہے کچھ اعتبار سے بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے لیکن ایسا دوسرے معاشرے میں دوسرے علاقوں میں بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو ایک سے زائد عورت کی ضرورت پڑتی ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا کرے قرآن حکیم نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ ولا تقرب ولا ذنا اننا ہو فاحشہ کانا فاحش کہ جنا کے قریب تک نہ جاؤ ٹھیک وہ تو فحش ہے اور فوج کے بارے میں واضح اسلام کا یہ نظریہ موجود ہے کوئی ان حرما ربی الفوائش اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے فوائش کو حرام کیا ہے ٹھیک تو اب ایسا شخص کیا کرے بہت سارے لوگ اگر متقی ہیں تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں لیکن آپ سچ پوچھے تو بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا معاشرے میں دیکھیں نظر دوڑا کہ لوگ کس کس گناہوں میں بدکاریوں میں ملوث یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری تقاضوں پر قتل قدغن نہیں لگائی بلکہ اس کے لیے جن کو وہ ایکسپٹ کرے یا اس پر چلنے کی کوشش کرے بات جاری رکھیں گے ناظرین یہ سوال میں میں نے ایک بار پھر اس موبائل سے کا آغاز باقاعدہ کر دیا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے نکاح کے مقاصد اسلام کا تصور حکمت وجوہات اس پر ابھی رہی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پوری دنیا سے جوائن کریں اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کریں السلام علیکم السلام جنید بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو اللہ کا شکریہ آپ ٹھیک ہے بھائی الحمد للہ میں مکہ سے بات کر رہی ہوں سے بات کر رہی ماشاء اللہ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے موضوع میں بہت دن سے کوشش کر رہی تھی آپ کے پاس فون کا نمبر لگانے کے لیے اور استخارہ میں بھی نمبر لگانے کے لیے اور خواب کی تعبیر میں بھی نمبر لگانے کے لیے خدا کرے آج تو لگ گیا اتنا ٹائم میں جی، اور <laughs> میں ابھی ٹی وی چالو کر رہی ہوں کیوں میں پورا ٹی وی نہیں دیکھ سکتی ہوں کیوں کام کرتی ہوں میں ادھر ہاؤسمین کا کام کرتی ہوں نا اچھا اچھا تو آپ لوگ یہ سوال کر رہے کہ دوسرا شادی آدمی کر سکتے ہیں لیکن پہلی بیوی کو حقوق پورا کرنے کے بعد میں کر سکتے ہیں نا صحیح ہے ہاں، ہاں۔ اور اگر شادی کے ٹائم جب پہلی بیوی سے شادی ہوتی ہے اسی ٹائم پہ اگر آدمی یہ کہہ دے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ڈیڑھ دو اڑھائی سال کے بعد میں اگر دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی کا کیا حق ہے اچھا۔ تو یعنی ایسا بہت ہوا ہے میرے ہاں، ساتھ میں ہاں، ہاں، تو پھر میں اس کے لیے بعد میں میرا آدمی کو چھوڑ دی اس کے بعد میں میرا آدمی بھی گزر گیا اور میں ابھی تیرہ سال سے باہر کام کر رہی ہوں یعنی آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے کہ آپ کے جو کی یہ پر یہ مشکل ہوئی تھی پہلے اور جس دن میرا شادی ہوئی تھی اسی دن میرا آدمی نے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے سمجھوتا کرنا بہت کوشش کری تھی اس کے بعد میں وہ اپنی بھاوی کے بہن سے شادی کیا ہے ٹھیک ہے اور بعد میں لڑائی بھی ہوئی تھی جلن تو ہوتی ہے نا ہاں، ہاں، ہاں۔ تو اس کے بعد میں میں باہر آ گئی پھر سمجھوتا کرنے کی کوشش کری تو تھوڑا بیس روپیہ بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ میرے پاس آ سکے کر کے بعد میں میرے کو غصہ آ گیا میں نے طلاق لے لیا اور اس کے بعد میں پھر وہ گزر گئے اچھا, اچھا، مجھے ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ جلن تو ہوتی ہے میں صرف ایک گتھی کو سلجھانا چاہتا ہوں یہ خواتین کے درمیان یہ کیوں جلن ہوتی ہے یعنی عورت عورت کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتی یہ وجہ میں سمجھ نہیں پاتا کیا ہے کیا ہے ابھی دیکھو اگر پیسہ ہوتا ہے تو مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر آدمی کی غلطی ہوتی یعنی کسی انجان عورت سے شادی کرتے ہیں تو بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح اگر جان بوجھ کے عورت آ جاتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے نا اچھا یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ اگر عورت جان بوجھ کے زندگی میں شامل ہو جائے تو تکلیف ہے لیکن اگر مرد جو ہے وہ عورت کو اعتماد میں لے کے اپنی رضا سے شادی کرے اور اگر پیسہ اس کے پاس بھرپور ہے تو معاملات صحیح ہو سکتے ہیں ہاں سر ہو سکتا ہے کیونکہ رہے گا تو سر ہو سکتا ہے بھرپور اگر اپنے کو دے گا تو ہاں، ہاں، ہو ہاں۔ سکتا ہے یعنی وہ میرا آدمی نے یہ کیا ہے کہ میری بیٹی کو میں نے چھوڑ کے آیا میری بیٹی کو بھی ڈیڑھ سال کی بیٹی کو بہت تکلیف ہوا تھا اچھا اور بعد میں میری ماں لے کے آئی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا خرچہ دو وہ بھی وہ نہیں دیے تھے ٹھیک یعنی آپ کا یہ کہنا کہ پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے جو حقوق ہیں اگر وہ مکمل طور پر صحیح طور سے بجا کر لے کر آئے وہ حقوق تو معاملات جو ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ کا بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں مکے سے جوائن کیا اور ناظرین میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ ہمیں جوائن کریں اور آ کر بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں مفتی صاحب ہم حکمتوں پر بات کر رہے تھے بنیادی طور پہ اچھا دیکھیں ایک ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ یہ حق پہ ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت بہن نے کہا کہ یہ توازن اگر قائم ہو جائے تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں بنیادی طور پہ ایک کلیم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے صاحب کہ عورتیں خاص کر یہ بات کہتی ہیں کہ مرد جب دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو ایک پرسپشن یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بالکل اخلاص نیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب متعلقہ سے بیوہ سے یا جو بیٹیاں اوور ایج ہو رہی ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں جو ہے افراد و تفریح کا معاشرہ شکار نہ اس کو ہم اوور کم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک پرسپشن یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بیسکلی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور یا پھر اپنے آپ کو بیرا ربی سے بچانے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی تو یہ تین چار رائے جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے یعنی اس میں سب سے بہتر بات کون سی نظر آتی ہے آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا نا کسی بے سہارا کو سہارا دینا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہی وہ انتظامی ضرورت ہے جس کے تحت اسلام نے دروازہ کھلا رکھا کہ اگر کسی بے سہارا عورت کو سہارا دینا مقصود ہو متعلقہ یا بیوہ ہے بہت اچھی بات ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی متعدد شادیاں فرمائی اور اس کی بے شمار حکمتیں اور وجوہات تھی جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے بہت ساری خواتین کو سہارا بھی دیا دوسری وجہ جو آپ نے ذکر کی مثال کے طور پہ اگر وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے یعنی گویا کہ وہ ایک شادی کر کے جنسی آسودگی مکمل طور پہ نہیں لیتا اور اسے پھر خدشہ ہے گناہوں کی طرف بھرپور خدشہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے گناہوں سے بچنا یعنی بدکاری سے بچنا اور بے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کر ہاں نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے تو شادی کوئی ایسا مطلب کھیل نہیں ہے کہ کھیل لیا پھر ختم ایسا نہیں ہے اس کو نبھانا پڑتا ہے ایک عورت جب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے پہلی شادی ہو یا دوسری شادی ہو تو ہر ایک کو اس کا مکمل حق دینا ہے صحیح رویہ دینا ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی جو ان کے اخراجات ہیں وہ دینے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنی ہے اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ ظلم کر رہے ہو بات جاری رکھیں گے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں محمد اختر جی محمد اختر صاحب میں نے ایک سوال کرنا ہے اگر کوئی کسی نے پہلی شادی کی حق میں رکھا تو پہلی بیوی سے معاف کرا لیا ٹھیک ہے اور جب دوسری بیوی شادی کی تو اس کا حق میں ادا کیا تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا کیا دونوں کو دینا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے میرے ایک دوست نے شادی کی دو شادیاں کی ہیں تو انہوں نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو بیوی ایک بیوی کے لیے کپڑے خریدتے ہیں وہی کلر وہی چیز دوسری کے لیے اچھا یہاں تک کہ پانچ جوتی بھی اسی طرح لیتے تو ان میں آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہے اچھا جی ہاں۔ اچھا صاحب جی۔ مجھے ایک بات بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مرد کی حیثیت سے کہ یہ معاشرہ جہاں پہ کھڑا ہے ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ہاں۔ ایک زیادہ چیز یہ دیکھی جا رہی ہے کہ خواتین کوشش کرتی ہیں جب رشتہ ہے تو اس کو بہت زیادہ چھان بین کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز پہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے کہ نہ کرے اتنی زیادہ ایک یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے اور لڑکیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں اور جو جن کے پاس استاد ہے جو کر سکتے ہیں ان کو بالکل کرنی چاہیے یعنی وہ جو خواتین یا مائیں جو اپرچونسٹ ہو جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اتنے زیادہ اپرچونسٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو بڑا پازیٹو وے میں آتی ہے بات اس میں تو مطلب ہونا چاہیے تو اس سے انکار بھی نہیں ہے میرا خیال بات بہت چھوٹی چیزوں پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے آپ کی آپ کا بہت شکریہ آپ کا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جین بھائی خیریت جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے الحمد للہ میں تاج الدین بات کر رہا ہوں جناب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ماں کی اور بیوی کی جھگڑا ہوتے رہا تو کس کی سپورٹ کرنا چاہیے زیادہ تر ماں کا اور بیوی کا اگر جھگڑا ہو جائے تو کس کی سپورٹ زیادہ کرنی چاہیے جی۔ اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں اس کے چند اشار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبی وہ کمال لوگ خوش سہاراج من برے نام بس ایک جا دو جہاں دو جہاں دی نہیں جی جی برا کرو کیا جب کرو مت ہے دو اب دیکھیں اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر سلسلہ منقطع ہوا تھا کہ جب ایک شخص اس معاشرے کے اندر دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو عموم کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ بیوائیں بیٹھی ہیں یا متعلقہ بیٹھی ہیں یا بیٹیاں جو ہیں وہ رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں تو یہ سوچ جو اس معاشرے کی ڈیولپ ہو چکی ہے سماج جن نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ رویہ بنیادی طور پہ ہو کر کیوں کر گیا اس پہ کلام کرتے ہیں ایک قلم شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام خرم بہت بات کہہ رہا ہوں لاہور سے جی خرم صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ کو آپ نے کہا کہ وقت کا جو ہے طریقہ جو وہ ہم پہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ جو یہاں شادیاں تو میں کہیں گے نا صرف ان کے کس میں ہے نا وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے پلیز جی ہلو ہلو جی جی سر سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے صرف اسلام میں جو ہے نا صرف وہ قرآن پاک میں صرف چار شادیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ہاں، ہاں۔ جو ہندو کی بک ہے نا جو انڈین جو ہندو ہلو آپ کی کال والی بال ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائیے آپ اس حوالے سے جی ہاں اس پر ہم نے گفتگو کی کہ خواہشات نفسانی کے لیے فقط نکاح کرنا بات جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب رہیں گے نہ آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ